ہر جمعہ کے دن جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اسے خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں اور اردو زبان کے اندر عام طور سے اسے خطب مصنوعہ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی آپ لوگوں کو آز و ارشاد کرتے تھے نصیحت کرتے تھے تو اسی خطبے کو پڑھ کر کے لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے ایسے ہی جب خطب نکاح آپ پڑھتے تھے تو نکاح سے پہلے اس خطبے کو پڑھا کرتے تھے آج کے اس خطب جمعہ میں اس خطبت مصنوعہ کے جو آخری الفاظ ہیں اس کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کیونکہ وقت بہت کم رہتا ہے گرمی میں اس لیے مختصر طور پر اس کی شرح میں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جسے اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیوں ہر واض و نصیحت سے پہلے اس خطبے کو کیوں پڑھا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ فعن خیر حدیث کتاب اللہ سب سے بہتر حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید یہ بھی حدیث ہے کیونکہ حدیث کے معنی ہوتے ہیں گفتگو کے کلام کے اور یہ اللہ ابراہین کا کلام ہے جسے اللہ رب العالمین نے پڑھ کر کے جبیل امین کو سنایا جبیل امین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے سنایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب کرام کو پڑھ کر کے سنایا اور آج ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگ قرآن مجید کو لوگوں سے پڑھ کر کے اس کا علم حاصل کرتے ہیں پڑھنا سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو قرآن بھی حدیث ہے قرآن مجید کی بہت ساری حدیث آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو حدیث سے تعبیر کیا ہے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حدیث یومنون کہ لوگ اس حدیث کے بعد یعنی اس قرآن کریم کے بعد کس پر ایمان لے کر کے آئیں گے تو یہاں قرآن کریم اور کلام کہنے کے بجائے اللہ رب العالمین لفظ حدیث کو استعمال کیا اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ الدین الحدیث کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے بہترین حدیث کو اچھی حدیث کو نازل فرمایا اس طریقے سے ایک دوسرے آیت اللہ فرماتا کہ فلاں اللہ کا باقی کا لم یؤمنوا بهذا الحدیث اصفا ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں گے اگر لوگ اس حدیث پر ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے کون سی حدیث یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب تو قرآن مجید کو بھی حدیث کہا گیا ہے قرآن مجید کو بھی حدیث کہا گیا کیونکہ حدیث کے معنی ہوتے گفتگو کے اور کلام کے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اس لیے قرآن کو بھی حدیث اور اللہ تعالیٰ کا کلام کہا جاتا ہے تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہا کرتے تھے فعن خیر حدیث کتاب اللہ سب سے بہتر حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بعض حدیثوں کے الفاظ آتے ہیں فعن افضل کی حدیث کتاب اللہ سب سے افضل حدیث یعنی سب سے بہتر بات اللہ ہر برامن کی کل کا کلام ہے تو اس طریقے سے قرآن کو بھی حدیث کہا گیا وہ خیر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بہتر طریقہ نبی کا طریقہ ہے سب سے بہتر سنتیں نبی کی سنتیں ہیں آپ نے دین اسلام پر چل کر کے جو دکھایا یہ سب طریقہ ہے اور اس کو ماننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سور سے بہتر طریقہ بھی کسی کا ہے تو گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ آپ سب سے افضل ہیں آپ سب کے رہبر اور پیشوا ہیں اور آپ پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے لہذا جب آپ سب سے افضل ہیں سب سے متقی ہیں سب کے پرہیز سب سے پرہیزگار ہیں سب کے امام اور رہبر ہیں تو آپ کا طریقہ بھی سب سے افضل طریقہ ہے سب سے بہتر طریقہ ہے لہذا اگر کوئی آپ کے طریقے پر انگلی اٹھاتا ہے یا اعتراض کرتا ہے یا اس طریقے سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے سل کے طریقے کے پابند نہیں ہیں تو میرے بھائی وہ مسلمان نہیں ہیں جسے بہت سارے صوفیہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے سر کے طریقے کے پابند نہیں ہیں اور اس طریقے سے ان کے لیے جائز ہے کہ اللہ کے سر کے طریقے سے نکل جائیں تو یہ عقیدہ رکھنا سراسر باطل ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے خضر سے ملاقات کیا ہے وہ سب جھوٹا دعویٰ ہے کیونکہ خضر کا حلیہ کیا ہے ان کا ان, ان کا جسم کس طریقے سے تھا کہیں بھی نہیں بیان کیا گیا ہے لہذا انسان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری ملاقات خضر سے ہوئی ہے تو کیا دلیل ہے کہ تمہاری اسی خضر سے ملاقات ہوئی جس کو اللہ رب العامی نے بھی کر کے بھیجا تھا جب ان کا حلیہ نہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا نہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا لہذا ان کی ایک تصدیق کیسے ہوگی کیسے مانا جائے گا کہ ان کی بات صحیح ہے ان کی بات غلط ہے جبکہ ان کا حلیہ بیان ہی نہیں کیا گیا ہو سکتا ہے کسی ایسے آدمی سے ملاقات کر لی جو خزیر نہ رہا ہو اس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں خزیر ہوں حالانکہ وہ خزیر نہ رہے ہوں ہو سکتا ہے جب ان کا حلیہ نہیں بیان کیا گیا نہ کسی نے ان کو دیکھا ہے نہ ان کی شکل بیان کی گئی نہ ان کے جسم کے بارے میں بیان کیا گیا ان کے بال ہاتھ پاؤں کے بارے میں کہ کس طرح ان کی شکل تھی تو یہ کیسے اس بات کی تصدیق کی جائے گی کہ آپ نے جس سے ملاقات کی وہ خزیر ہی تھے اور دوسری بات یہ کہ خضر علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں ان کی وفات ہو چکی ہے اگر اللہ کے سر کے زمانے میں زندہ بھی تھے تو ہمارے نبی کی حدیث ہے سند سجری کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ آج جو بھی دنیا کے اندر زندہ ہے جو بھی انسان زندہ ہے زیرو ہے سو سال کے بعد دنیا کے اندر زندہ نہیں رہے گا یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے مسلم کے رواج اس لیے اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ خضر علیہ السلام نبی کے زمانے تک زندہ تھے تو ان کی وفات سو سال کے بعد ہو چکی ہے اور اگر وہ زندہ تھے تو ہمارے نبی سے ملاقات کیوں نہیں کی یہ سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کیوں نہیں ہمارے نبی سے ملاقات کیا نبی کے حدیث ہے کہ اگر موسلم اسلام بھی زندہ ہو جائیں اور ہماری اتباع نہ کرے تو ان کے لیے کافی نہیں ہوگا لہٰذا اگر وہ زندہ تھے تو ان پر لازم تھا کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے کیونکہ اللہ ہر غلامی نے ہر نبی سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں نبی بن کر کے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے اوپر تم ایمان لے کر کے آئے ہو اور ہر نبی نے اقرار کیا ہے ہر نبی نے اس بات کی گواہی دی ہے لہذا اگر وہ زندہ تو ہوتے تو اللہ کے سور ضرور ملاقات کرتے لہذا اللہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا یہ سراسر گمراہی والا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں دنیا میں چلتے پھرتے ہیں نیک لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں فلاں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ایک بات اور آپ سن لیں کہ حسیہ عیساط اسلام جب دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے تو اللہ کے سر کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق فیصلے کریں گے آپ کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے وہ نبی بن کر کے دنیا کے اندر نہیں آئیں گے وہ اللہ کے سر کا امتی بن کر کے دنیا کے اندر آئیں گے ہمارے نبی کا فضل ہے ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ ہے کہتے عیسیٰ اسلام دنیا کے اندر آئیں گے تو اللہ کے سر کی سنت کے مطابق آپ کی حدیثوں کے مطابق قرآن کریم کے مطابق وہ فیصلے کریں گے لہذا اگر اگر یہ خزیر زندہ بھی ہوتے تو ان کے لیے بالکل جائز نہیں تھا کہ اللہ کے سور سے ملاقات نہ کرتے آ کر کے ان کے اقرار کرنا اور ان پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہوتا تھا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی اس وقت ان کی وہ باقاعدہ حیات نہیں تھے لیکن اگر بفرد مال مان بھی لیا جائے تو دنیا سے جا چکے ہیں سو سال کے بعد اللہ کے سر کے وفات کے تو سندھ دس ہجری کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی زیرو ہے دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر زندہ ہے اس لیے آسمان کو شامل نہیں ہے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے اوپر ہیں اس لیے ماں نبی نے فرمایا تھا زمین کے پشت پر جو لوگ ہیں جو زمین پر ہیں دیرو سو سال کے بعد کوئی بھی زندہ اس کے اندر نہیں بچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمان میں اللہ ان کو زندہ اٹھا لیا ہے اس لیے علیہ السلام زندہ ہیں اور پھر قیامت سے پہلے دنیا کے اندر آئیں گے تو یہ ہمارے نبی کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر کسی اور کا طریقہ ہے یا کسی اور کا عمل ہے تو وہ شریعت کے خلاف ہے اور اسلام کے نواقض میں سے ایک ناقض ہے اس کے ذریعے سے اسلام انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے وہ شعل عمور محدثات ہوا پھر آپ کہا کرتے تھے کہ سب سے بری چیزیں نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کرنا یہ سب سے بری چیز ہے کیوں اس لیے کہ نئی چیزیں انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں کفر اور شرک کا چور دروازہ ہوتی ہیں اسلام کے اندر نئی چیزیں پیدا کرنا اس لیے کہ اسلام میں اللہ رب العامین نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے اسلام کی تکمیل کر دی ہے ان اللہ رب العالمین کا صاف فرمان ہے علی و واسم تو علیہ رضیت القم اسلام دینا ہم نے دین مکمل کر دیا ہے اسلام سے میں راضی ہو گیا نعمت ہم نے ہمارے اوپر پوری کر دی ہے لہذا دین اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے لہٰذا دین اسلام کسی نئی چیز کا محتاج نہیں ہے اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے دین کے اندر کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اسی نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے ہماری عمدہ نشر فین محدثات و کل محدث ہر نئی چیز بدات ہے دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا اسی کو بدعت کہا جاتا ہے لہذا بدات کا تعلق دین سے ہے دنیا سے نہیں ہے دنیا کو اللہ نے مکمل نہیں کیا ابھی دنیا قیامت کے آخری صبح تک مکمل ہوتی رہے گی آج کچھ چیزیں ہیں دس سال کے بعد کچھ اور نئی چیزیں آ جائیں گی پہلے موبائل نہیں تھا موبائل آ گیا پہلے جہاز نہیں تھے جہاز آ گئے ہو سکتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اس عقل کو استعمال کر کے نئی نئی چیزیں وہ پیدا کرے نئی نئی چیزیں وہ بنائے لہذا دین کو اللہ نے مکمل کیا دنیا کو اللہ نے مکمل نہیں کیا علی و مکمل تو لکم دین تمہارے دین کو ہم نے مکمل کیا ہے دین اللہ رب العامی نے آسمان سے نازل کیا ہے جب امین کے ذریعے سے کتاب و سنت کی شکل میں لہذا وہ دین کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے وہ دین کامل ہے لہذا دین مکمل ہے دین کے اندر کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے ضرورت وہاں پڑتی ہے جو کامل نہ ہو جو کامل ہو وہاں پر کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے دین کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا بدعت کہلاتا ہے اور ابداعت کیا ہے یہ کفر اور شرک کا چور دروازہ ہے اس کے ذریعے سے انسان کفر اور شرک کے اندر داخل ہو سکتا ہے اس لیے ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے فن کل بدا ہر نئی چیز بدات ہے وہ کل بداطم اور ہر بدعت گمراہی ہر بدعت گمراہی تو بدعت کے معنی ہوتے ہیں نئی چیز دن کے اندر نئی چیز کا اضافہ کرنا ہمارے بھی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والی فرماتی کے معنی بھی کہا کرتے تھے من عملا لیس لئی امرنا فہو فاوردن جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین سے ہماری شریعت سے الگ ہے وہ مردود ہے من حدثہ فی امرنا ہاضا جس نے ہماری شریعت میں دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی احداث کے معنی ہوتے پیدا کرنا نئی چیز بنانا فاوردن وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ عبادت کی قبولیت کا دو ضابطہ ہے دو ضابطے ہیں کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان مخلص ہو وہ عمل خالص اللہ کے لیے کر رہا ہو ریاکاری مقصود نہ ہو دکھاوا مقصود نہ ہو اس سے مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو یہ مقصد ہونا چاہیے اگر یہ مقصد ہے تو پہلی شرط ہے یہ اخلاص کے ساتھ انسان کا اللہ کے بات کرنا دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے آپ کی سنت سے ہٹ کر کے ہے تو عمل اللہ بامن قبول نہیں کرے گا انسان کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو انسان کتنا ہی اخلاص کے ساتھ کیوں نہ پڑھے وہ عمل کرے یا نماز پڑھے لیکن اگر ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہے تو اس عمل کو اللہ اور کبھی قبول نہیں فرمائے گا یہ دو بنیادی شرطیں ہیں میرے بھائیوں عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص کا تعلق انسان کے دل سے ہے انسان کے دل سے لہذا انسان عمل کرے تو خواہش اللہ رب العامن کے لیے کرے اور جو دوسری شرط ہے وہ یہ کہ انسان کا ظاہری عمل ہمارے نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے ہمارے نبی کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہی عمل مقبول ہے پسند ہے جو اللہ کے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اسی لیے اللہ رب العامی نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے ہمارے بھی ہمارے سے فرمایا آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے میری اتباع کرو اس طریقے دوسرے آدمی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہر رسولوں کو اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے ان کی باتوں کو مانا جائے ان کے اوپر عمل کیا جائے تو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہمارا عمل ہونا یہ دوسرا بنیادی شرط ہے جس کے بعد ہی اللہ ابراہین کسی عمل کو قبول کرتا ہے اگر دونوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو اس عمل کو اللہ اور کبھی قبول نہیں کرے گا انسان بہت مخلص ہے بڑے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اخلاص کا معاملہ اللہ اس کے درمیان ہے اخلاص ناپنے کا ہمارے پاس کوئی معیار اور کسوٹی نہیں ہے کوئی مشین نہیں ہے جس کے ذریعے ہم جان سکے کہ انسان مخلص ہے مخلص نہیں ہے یہ اللہ اس کے درمیان میں ہے لیکن جو ظاہری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا وہ عمل اللہ کے سر کی سنت کے مطابق یا نہیں ہے یہ ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے وہ اللہ کے سر کی سنت ہے ابھی جو جمعہ کی نماز ہے دو رکعت جمعہ کی نماز ہے انسان دو رکعت کے بجائے اگر تین رکعت پڑھتا ہے چار رکعت پڑھتا ہے دو دو رکو کرتا ہے تین تین سجدے کرتا ہے ہمارے نبی کے طریقے کے الگ کرتا ہے تو اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا وہ کتنا بھی کہے کہ میں بہت مخلص ہوں اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہوں لمبا رکو کرے لمبا قیام کرے لمبے سجدے کرے لمبی لمبی آیتیں پڑھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اثر کی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے انسان اگر ابھی اثر کی نماز پڑھ لے وہ مقیم ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ نماز وقت کے ساتھ اللہ ابراہمی نے فرض کیا ہے لہذا ہمارے نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق ظاہری طور پر انسان کا عمل ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو اس عمل کو اللہ اور بابن قبول نہیں کرے گا لیکن ایک انسان سنت کے مطابق عمل کرتا ہے شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے لیکن مخلص نہیں ہے تو ابھی اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ اور نے موت و زندگی پیدا کی لیا کم ائی کم عملہ تاکہ اللہ اور تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کام اچھا عمل کب ہوتا ہے جب انسان مخلص ہوتا ہے اور سنت کے مطابق ہوتا ہے تو یہ دو بنیادی شرطیں ہیں لہذا بدعت یہ سنت کے خلاف ہوتی ہے بدعت نئی چیز ہوتی ہے سنت کا تعلق اللہ کے سر کی ذات سے ہوتا ہے اور بدعتیں بعد میں یاد کر کی جاتی ہیں لہذا کسی بھی بدعت کی عمر سنت سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس لیے بدعتیں نہیں ہوتی نئی نئی چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے تو بھی سنا ہے کہ وہ کل محدت بدا ہر نئی چیز بدات ہے وہ کلو بیدات بلالا اور ہر بدعت گمراہی ہے وہ بلالت بلالۃ فنار اور ہر گمراہی جہنم کے اندر جانے والے ہدایت اور حق یہ انسان کو جنت تک پہنچانے والی چیز ہے لیکن جو گمراہی ہے جو بدات ہے انسان کو جہنم تک پہنچانے والی چیز ہے کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جو کبر تک لے جاتی ہے شرک تک لے جانے والی بدعتیں ہوتی ہیں کفر تک لے جانے والی بدعتیں ہوتی ہیں اس لیے ابلیس معاشیت سے کہیں زیادہ بدا سے خوش ہوتا ہے کیونکہ بداتی بدعت پر سوال سمجھ کے عمل کرتا ہے لیکن ایک انسان جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اسے گناہ سمجھتا ہے اسے سوال سمجھ کے نہیں کرتا ہے اسی لیے بداتی سے توبہ کی امید کم ہوتی ہے ایک انسان بدعت پر عمل کرتا ہے عید میلاد النبی بناتا رجب کے کونڈے بناتا شب برات بناتا شب معراج بناتا اور بہت سارے جو بداتے ہیں ان پر عمل کرتا ہے وہ شراب سمجھ کے کرتا ہے اس لیے اس کو چھوڑنے کی امیدیں بہت کم ہوتی ہیں اس لیے شیطان اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن ایک انسان نماز نہیں پڑھتا یا ایک انسان داڑھی نہیں رکھتا یا ایک انسان رشوت کھاتا ہے سود کھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ گناہ اور حرام ہمارے لیے لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے مجبور ہو کر کے یا اس طریقہ بے نفس سے مجبور ہو کر کے یا کسی اور چیز کی بنا پر لیکن اس کو گناہ سمجھتا ہے یہ نہیں کہتا کہ میں جو کرتا ہوں صحیح ہے میں جو کرتا ہوں اسلام نہیں کہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ گناہ ہے غلط ہے یہ اس لیے ایسے آدمی کو توبہ کی امید ہوتی ہے لیکن ایک انسان جو بدات کرتا ہے بدات کرنے والے کی توبے کی توبہ کم ملتی ہے اس لیے میرے بھائی اور سے بچیے ہمارے لیے سنتیں کافی ہیں انسان اگر سنت پر عمل نہ کر سکے تو کم سے کم اپنے آپ کو بدا سے تو بچا لے انسان اگر سچ نہیں ہے اگر انسان جو ہے کسی کو بھلائی کا حکم نہیں دے سکتا تو کسی کو منکر سے نہ روکے اگر کسی کو انسان فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم سے کم انسان کسی کو نقصان نہ پہنچائے لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بدا سے بچائے کیونکہ بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ اور ہمیں بدعت سے محفوظ رکھے اللہ البرام ہمیں سنتوں پر قائم رکھے اللہ البراہین ہمیں ہر کفر و شرک سے رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے نبی کے طریقے کو اللہ البراہن ہمیں اپنانے کی توفیق نہ چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے دین اسلام پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو اور وفات کے بدل جامین ہمیں قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے جگہ نصیب امین بارک اللہ علیہ القم فرقان عظیم و نافان ذکل حکیم ان الحکیم جواد الکریم القریب الرحیم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 كما بارك الله ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمه الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ورضي الله عنكم والله يعلم ما تصنعون